تم کو اتنی عمر نہ دی تھی کہ جس کو سمجھنا ہوتا وہ سمجھ سکتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا بھی پہنچا تھا سو مزہ اب چکھو کہ ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں سامعین آیتوں کی تفسیر سماعت کیجیے اہل جہنم کی سزا نیک لوگوں کا حال بیان فرما کر اب برے لوگوں کا حال بیان ہو رہا ہے کہ یہ دوزخ کی آگ میں جلتے جھلستے رہیں گے انہیں وہاں موت بھی نہیں آئے گی جو مر جائیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور اعلیٰ کی آیت نمبر تیرہ میں فرمایا لا يموت فيها ولا يحيا نہ یہ جہنمی وہاں مریں گے نہ ہی اچھی زندگی ان کی ہوگی صحیح مسلم شریف میں ہے رسول اللہ فرماتے ہیں جو ابدی جہنمی ہے انہیں وہاں موت نہیں آئے گی اور نہ اچھی زندگی ملے گی وہ تو کہیں گے اے داروغ جہنم تم ہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے دے لیکن جواب ملے گا کہ تم تو یہیں پڑے رہو گے بس وہ تو موت کو اپنے لیے راحت سمجھیں گے لیکن وہ آئے گے ہی نہیں نہ مرے نہ عذابوں میں کمی دیکھیں جیسے اللہ تعالیٰ نے سور زخرف کی آیت نمبر چوہتر اور پچہتر میں فرمایا ان المجرمین فی عذاب جہنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فیہ مبلسون یعنی کفار دائمن عذاب جہنم میں رہیں گے جو عذاب کبھی بھی نہ ہٹیں گے نہ کم ہوں گے یہ تمام بھلائی سے محض مایوس ہوں گے اصور اسرا کی آیت نمبر ستی میں اللہ نے فرمایا کلما خبت سعیرہ یعنی جہنم کی آگ جب کبھی بجھنے لگے گی دھیمی پڑے گی ہم اسے اور تیز کر دیں گے اصور نبا کی آیت نمبر تیس میں فرمایا فضوقو فلن نزیدکم عذابا اے جہنمیوں اب لو مزے چکھو عذاب ہی عذاب تمہارے لیے بڑھتے رہیں گے کافروں کا یہی بدلہ ہے وہ چیخ پکار کریں گے ہائے وائے کریں گے دنیا کی طرف لوٹنا چاہیں گے اقرار کریں گے کہ اب ہم گناہ نہیں کریں گے نیکیاں کریں گے لیکن رب العالمین خوب جانتے ہیں کہ اگر یہ واپس بھی جائیں تو وہی سرکشی کریں گے اسی لیے ان کا یہ ارمان پورا نہ ہوگا جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا کہ انہیں ان کے اس سوال پر جواب ملے گا کہ تم وہی تو ہو کہ جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا بیان ہوتا تھا تو تم کفر کرنے لگتے تھے وہاں اللہ کے ساتھ شر کرنے میں تمہیں مزہ آتا تھا بس اب بھی اگر تمہیں دنیا میں لوٹا دیا گیا تو وہی کرو گے جس سے منع کیے جاتے ہو بس فرمایا دنیا میں تم بہت جیے تم اس لمبی مدت میں بہت کچھ کر سکتے تھے مثلا ستر سال جیے یا ساٹھ وغیرہ قطع رحمہ اللہ کا قول ہے کہ لمبی عمر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حجت پوری کرنا ہے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ہی انسان برائیوں میں بڑھتا چلا جائے دیکھو تو یہ آیت جب اتری ہے اس وقت بعض لوگ صرف اٹھارہ سال کی عمر کے ہی تھے وہ بھی اپنے منب رحمہ اللہ فرماتے ہیں مراد بیس سال کی عمر ہے حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں چالیس سال کی عمر میں انسان کو ہوشیار ہو جانا چاہیے ابن عباس صدی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس عمر تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذر بندی ہو جاتا ہے آپ ہی سے ساٹھ سال بھی مروی ہیں اور یہی زیادہ صحیح بھی ہے جیسے ایک حدیث میں بھی ہے گو امام ابن جریر رحمہ اللہ اس کی سند میں کلام کرتے ہیں لیکن وہ کلام ٹھیک نہیں علی رضی اللہ عنہ سے بھی ساٹھ سال ہی مروی ہیں ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک منادی یعنی آواز دگانے والا آواز لگائے گا جس میں ایک آواز یہ بھی ہوگی کہ ساٹھ سال کی عمر کو پہنچ جانے والے کہاں ہیں لیکن اس کی صنعت ٹھیک نہیں مسرد احمد میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساٹھ ستر سال کی عمر کو پہنچا دیا اس شخص کا کوئی عذر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں نہیں چلے گا صحیح بخاری کتاب الرقاق میں ہے رسول اللہ نے فرمایا اس شخص کا عذر اللہ تعالیٰ نے کاٹ دیا جسے ساٹھ سال تک دنیا میں رکھا اس حدیث کی اور سندیں بھی ہیں لیکن اگر نہ بھی ہوتی تو بھی صرف امام بخاری رحمہ اللہ کا اسے اپنی صحیح میں والد کرنا اس کی صحت کا کافی ثبوت تھا ابن جریر رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ اس کی سند کی جانچ کی ضرورت نہیں ہے امام بخاری رحمہ اللہ کے صحیح کہنے کے مقابلے میں ایک جو کی بھی قیمت نہیں رکھتا واللہ عالم بعض لوگ کہتے ہیں اطبا کے نزدیک طبعی عمر ایک سو بیس برس کی ہے ساٹھ سال تک تو انسان بڑھوتری میں رہتا ہے پھر گھٹنا شروع ہو جاتا ہے پس آیت میں بھی اسی عمر کو مراد لینا اچھا ہے اور یہی اس امت کی غالب عمر ہے چنانچہ سنن ترمیدی اور سنن ابن ماجہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری امت کی عمریں ساٹھ سے ستر سال تک ہیں اور اس سے تجاوز کرنے والے کم ہیں امام ترمید رحمہ اللہ تو اس حدیث کی نسبت فرماتے ہیں اس کی اور کوئی سند نہیں لیکن تعجب ہے کہ امام صاحب نے یہ کیسے فرما دیا اس کی ایک دوسری سند ابن ابی دنیا میں موجود ہے خود ترمیدی میں بھی یہ حدیث دوسری سند سے کتاب الزہد میں مروی ہے اللہ تعالیٰ کا سور نجم کی آیت نمبر چھپن میں فرمان ہے یہ پیغمبر نذیر ہیں ڈرانے والے ہیں بس عمر دے کر رسول بھیج کر اپنی حجت اللہ نے پوری کر دی چنانچہ قیامت کے دن بھی جب دو ذخقی تمنا موت کریں گے تو یہی جواب ملے گا کہ تمہارے پاس حق آ چکا تھا یعنی رسول کی زبانی ہم پیغام حق تمہیں پہنچا چکے تھے لیکن تم نہ مانے اور سور بنی اسرائیل کی آیت نمبر پندرہ میں ہے وما کن نبعث رسولا یعنی ہم جب تک رسول نہ بھیج دیں عذاب نہیں کرتے سور تبارک میں فرمایا ہے جب جہنمی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو وہاں کے داروغے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے یہ جواب دیں گے کہ ہاں آئے تھے لیکن ہم نے انہیں نہ مانا انہیں جھوٹا جانا اور کہہ دیا کہ اللہ تعالی نے تو کوئی کتاب وغیرہ نازل نہیں فرمائی تم یوں ہی بک رہے ہو بس آج قیامت کے دن ان سے کہہ دیا جائے گا کہ نبیوں کی مخالفت کا مزہ چکھو مدت العمر انہیں جھٹلاتے رہے اب آج بدلے اٹھاؤ سن لو کوئی نہ کھڑا ہوگا جو تمہارے کام آ سکے تمہاری کچھ مدد کر سکے اور عذابوں سے بچا سکے یا چھوڑا سکے